ہلال بن یساف کہتے ہیں کہ زیاد بن ابل جاد نے میرا ہاتھ پکڑا ہم لوگ رقا میں تھے پھر انہوں نے مجھے لے جا کر بنی اسد کے واپسا بن مابد نامی ایک شخص کے پاس کھڑا کیا اور کہا مجھ سے اس شیخ نے بیان کیا اور شیخ ان کی بات سن رہے تھے کہ ایک شخص نے صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلاد دہرانے کا حکم دیا جامع ترمزی حدیث نمبر دو سو تیس یہ حدیث صحیح ہے